Thank you.

لیکن امتحان اللہ تعالی نے ساڑھے بارہ لاکھ لوگوں کو برتاب کر دیا اور ساڑھے چھ لاکھ لوگ تھے بنی اسرائیل کے حضرت موس علیہ السلام کے ساتھ ان کو پار لگا دیا یہ سلسلہ بہت دور تک نظر ہر زمانے میں نظر آتا ہے سیرت نے سرکار مدینہ پر نظر ڈالی تو کتنی صاف ستھری اور کتنی پاکیزہ تعلیمات لے کر آئے رب نے ابو سب جو مسلمان نہیں ہوئے تھے ان سے پوچھا کہ قوم والے اتنی دشمنی ان کی کر رہے ہیں تو آخر ان کی تعلیمات کیا ہے ایسی تو کون سی خطرناک تعلیم ہے کہ لوگ دشمن ہو گئے ذرا ان کی تعلیمات تو سنا ابو سفیان نے کہا کہ وہ توحید کی دعوت دیتے ہیں ایک اللہ کی دعوت دیتے ہیں ونس اور اللہ کی دعوت دیتے ہیں اور یہ باطل معمولوں سے کچھ نہیں ہوتا یہ بتاتے ہیں دوسرا نماز تو عبادتوں کا کریم ہے اور عبادتوں کا قوام ہے اور بندگیوں کا بڑا اونچا مرتبہ نماز سے حاصل ہوتا ہے بندگی کی معراج ہے نماز عبادت کی روح ہے نماز مومن کی شان ہے نماز سیلا رحمی کا حکم دیتے ہیں رشتہ داریوں کو جوڑنے کا حکم دیتے ہیں اور جو دنیا میں بدکاریاں پھیلی ہوئی ہیں اس کے مقابلے میں پاک کامنی کے ساتھ زندگی گزارنے کا حکم دیتے ہیں یہ راس نہیں آ رہا تھا مکے والا اس کا نتیجہ کیا نکلا اس کے نتیجے میں سرکار رہا جاری رہا اور بڑی زور سے رہا یہاں ایک دشمن تھا تو وہاں تین دشمن ہو گئے ایک تو اطراف میں جو مشرق رہتے تھے مدینے کے وہ دشمن یہود مدینہ دشمن اور تیسرا ایک طبقہ پیدا ہوا تھا جن کو منافق کہتے ہیں وہ سامنے دوست پیچھے دشمن ان تمام پرستانیاں کے اور اتنی شاندار تعلیمات کے باوجود دنیا نے سرکار کے خوبصورت اور حسین دامن کا مختلف چھینٹے اور مختلف قسم کے کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی کسی نے سرکار کی انفرادی زندگی پر اعتراض کیا کسی نے سرکار کی ازدواجی زندگی پر اعتراض کیا کسی نے سرکار کے قرآن پر اعتراض کیا کسی نے نبی کے بدوا پر اعتراض کیا کسی نے سرکار کی سیاسی زندگی پر اعتراض کیا لیکن کتنے اعتراض دیکھتے ہیں ہم بکڑی کے جانوں سے زیادہ کوئی حیثیت اس کی کوئی حقیقت سے نکاح کیا ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں شوہر جو مسلمان ہو گیا تھا اور ابو سفیان جو رات دن بیٹی کو اور داماد کو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے تکلیف دیتا تھا مجبور ہو کر چلے گئے وہاں کی مال کی اور بادشاہوں کی ریل پیل کے اندر شوہر جو تھا وہ عیسائی بن گیا تو ہم سفیان کی بیٹی کو بڑا سدما رہا وطن چھوٹ گیا ماں باپ چھوٹ گئے سب سے بڑی جو سرکار چھوٹ گئے اور تعلیمات رسول چھوٹ گئی اتنی دور آ کر بسی تو شوہر چھوٹ گیا کچھ رہا نہیں میرے پاس اور اسی حالت میں جواب دنیا سے چلا گیا اکیلی اور تنہا کہ میرا کوئی پرسان حال نہیں نبی کریم کیا یہ ایمانی شان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کم کو سہارا دیا ٹوٹے ہوا کو جوڑنے کے لیے یہ نکاح کیا ہے بسا اوقات نکاح کرنے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ ایک نکاح کی وجہ سے تین سو لوگ ایمان قبول کر رہے ہیں اور تین سو بڑا نہیں ایمان قبول کر رہے ہیں یہ دینی وجہ کام سیاسی نقطۂ نظر سے کرنے پڑے گا سرکار کو اور کوئی ضرورت کی وجہ سے سرکار کو کرنے پڑے گی نکاح پھر اعتراض کی بات کیا ہے یہ اعتراض دربار کا اعتراض میں لیکن انگریزوں میں ایسے لوگوں میں احمد کیبل بھی ہیں ڈاکٹر پرناکسو بھی ہیں ڈاکٹر رام بھی ہیں ایم ایل روئے بھی ہیں اور مائیکل ہارٹ بھی ہیں جن کو اللہ نے وہ دل دیا تھا سچائی کو دنیا کے سامنے پیش کریں تو انہوں نے سرکار کی سیرت کو اجاگر کیا میں کہا کرتا ہوں آفتاب کی سیرت کو اجاگر اور سورج کی کرنیں دکھانے کی ضرورت پیش نہیں آتی سورج تو نکلتا ہے تو دنیا جانتی ہے کہ یہ سورج ہے اور کیچڑ اچھالنے سے سورج کی شان کا کوئی فرق نہیں آتا مائکل پارک نے یہاں تک لکھا کہ میں کرشچن ہوں اور کرسچینٹی کا میں ہوں دنیا میں میں نے میری کتاب میں پڑھ کر کرسچنس کا تذکرہ کیا ہے لیکن اندر سے دل کی پکار یہ تھی کہ اگر انصاف ہے تجھ میں تو دنیا کے سو بڑے آدمیوں میں سب سے پہلے نمبر پر محمد عربی کا نام لکھنا پڑے گا تاریخ کی صداقت کو ماننا پڑے گا اسلام کے ضیالے کو ماننا پڑے گا جس نے اندھیروں کو اجالوں میں تبدیل کیا ایسے سورج کا اعتراف کرنا پڑے گا جس نے اندھیروں کو سویروں یہ اور سیراج منی کا تذکرہ اگر نہ کیا جائے تو تیری کتاب ناقص ہوگی ہوگی اور اور انکمپلیٹ تو وہ اچھے خوش قسمت لوگ ہیں جنہوں نے سرکار کی تعریف کی اور دنیا نے ان کی تعریف کی کہ ان کو حق سمجھ میں آیا اور انہوں نے دنیا کو ایک اچھی راہ سجانے کی کوشش کی ہے ایک اچھے انسان تک پہنچانے کی کوشش کی لیکن پاک کی نگاہیں بہت دور پہنچتی ہیں انہوں نے کیا کہا ستیرا کام رہا ہے ازل سے تائیں روز ستیرا کام رہا ہے اصل سے تائیں روز چراغ مستقبی سے شرار ہو جاتا جہاں سرکار نظر آتے ہیں وہاں ابو جہاز اور ابو لہب بھی نظر آتے ہیں جہاں سرکار نظر آتے ہیں وہاں عبداللہ ابن ہوئے بھی نظر آتا ہے جہاں سرکار فرما تم تم تم میں میں اور اور منافقوں کوئی جو جو بھی بھی بھی نہیں نہیں ہے ہے وہی وہی کر کر رہے رہے ہو ہو وہ وہ کرتے کرتے کرتے تھے تھے بات میٹھی لیکن قبول دھوکہ دینے قوم کے ساتھ چیٹنگ کا معاملہ اگر تمہارے اندر سچائی ہوتی تو تمہارے قبول کرنے پر نام تو اسلام کی صداقت جنہوں نے سرکار کی شان میں گستاخیوں کو اپنی سستی شہرت کا ذریعہ بنایا جن کے ذہن گندے ہوتے ہیں ان کے خیالات گندے ہوتے ہیں ان کی زبانیں گندی ہوتی ہیں ان کے قلم گندے ہوتے ہیں ان کے تصورات گندے ہوتے ہیں ان کو اپنے گدلے آئینے میں کوئی اچھی شکل نظر نہیں آتی یہ ان کی تعلیم کی ترجمانی ہو سکتی ہے کی سیرت کی ترجمانی ہو سکتی ہے میرے آقا کی ترجمانی اور میرے آقا کی سیرت کا بیان نہیں ہو سکتا میرے آقا کی سیرت کو دیکھنا ہو تو پھر کتابیں اٹھا کر دیکھیے ہر قدم پر ماننا پڑے گا اور دشمنوں کو بھی اقرار کرنا کرنا پڑا ہے اور ماننا پڑا ہے اور قرآن کریم سرکار کے اخلاق کا اعلان کیا مشکل ہے کسی کا جانا کی دنیا میں آپ کو کسی نے کچھ دے دیا آپ نے اس کو دے دیا اس کو متاثر لیکن سامنے والا دے رہا ہو گالیاں سامنے والا دے رہا ہو دشمنیاں اور ہم اس کے مقابلے میں اس کو دعائیں دے رہے ہو اس کے ساتھ انسان کی انتہا کر دینا یہ اخلاق کی بلندیاں ہیں اور آگے فرمایا وہاں سے نیلا مناسا اور جو تمہارے ساتھ بدسلوکیاں کرنے میں کثر نہیں کرتا تو اس نے سلوک میں انتہا کر دو یہ میرے محبوب کی سیرت اور اخلاق کی تعلیم ہے فتح مکہ کے موقع پر کیا کیا گیا وہ جس نے ابو جہل کے مرنے کے بعد سناری کی اور مکہ تک جہاں تک شکست اللہ نے نہیں دے دیا کو وہاں تک سرکار کے دشمن رہے لیکن جن دن سرکار کو موقع ملا ابو سفیان کو معاف ہی نہیں کیا بلکہ ابو سفیان جس کے اوپر ہاتھ رکھتے اس کو بھی میں کرتا ہوں کہ جنہوں نے سرکار کے گلے پر خنجر چلانے کی کی کوشش ان کو سرکار نے گلے سے لگایا اور جنہوں نے سینے میں چھوڑے بھونکنے کی کوشش کی سرکار نے ان کو سینے سے لگایا یہ تاریخ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہاں کو مزاج کے لوگوں نے اپنے گندے دماغ کی ترجمانی میں سرکار کی شان میں گستافیاں بنائی اور یہ سلسلہ بہت طویل رہا ہے ہے بہت طویل رہا یہ سلسلہ پچھلے کچھ سالوں میں سلمان جیسے خطرناک آستینوں کے ساتھ پیدا ہوئے جن لوگوں نے ان کو بانٹ ڈالنے کا اور انعام کا اظہار کیا وہ بھی کرتے لوگ تھے کام کرنے والے انعام کا اظہار نہیں کرتے کام کرتے اور اس کے بعد ناپاک مزاج کی اور گندا مزاج کی اور خاتون پیدا ہوئی جس نے سب کی شہرت کے لیے بدکاریوں میں اور زندگی بدکاریوں میں گزارنے کے بعد اپنی بدکاریوں کو اپنی کتاب میں لکھا اور اس کی نظر و اشاعت کی میری عصمت لٹی ہوئی ہے میری تار تار ہو چکی ہے وہ سرکار کی سیرت پر انگلی اٹھا دی اور اب کچھ گندا مزاج کے یہود اور کچھ نسرانی مل کر سرکار کی شان کے خلاف اور گستاخیوں کے لیے اور مسلمانوں کو جذبات میں کھینچ کر ایک بار پھر دہشت گردی کے چکر دنیا کو ان کے خون کی ندی سے اور خون سے رنگین کرنے کی چکر میں اور سازش میں لگے ہوئے ہیں میں مسلمانوں کبھی شور اور رس نہیں کر سکتے ایک واقعے پر آپ کی بات ختم کر زمانے میں ایک صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی میں ایک کتاب لکھی کتاب کا بڑا چرچا ہوا اچھی چیزوں کا چرچا کم ہوتا ہے بری چیزوں کا جلدی ہو جاتا ہے تذکرہ ہو جائے مسلمان کا فروخت ہو گئے اس زمانے کی بات کرتا ہوں آج حالات کچھ اور ہو گئے ہم کوئی بھی نفس و حاصل کریں گے ہمیں دہشت گردی کا لیبل لگا دیا جائے گا دنیا دہشت گردی کی انتہا کر چکی ہے لیکن اور لوگ ان کو کہتے ہیں کہ حق والے ہیں اور ہم کچھ بھی کرتے ہیں اپنے حق کے لیے تو ہم کو دہشت گرد کہا جاتا ہے ہم آگ بھی کرتے ہیں تو ہو جا جب یہ کتاب کے بارے میں سنا بزرگی کا اور بڑھاپے کا زمانہ آ گیا گھر گھر جا کے دعوت دی کہ عطا اللہ کو سننے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں تم آتے رہے ہو رات کو بارش ہوتی رہی اور عطا اللہ کا بیان ہوتا رہا یہاں تک کہ صبح میں بجنا اٹھا تو کہاں تک پانی ہو چکا ایک بہت بھی دیکھا ہے تم نے عطا اللہ سید عطا اللہ تمہیں خود دعوت دینے کے لیے آیا ہے جس بنا پر کہ ناموں سے رسول کا مسئلہ ہو گیا ہے تمہاری ماں عائشہ تمہارے چہروں پر تک رہی ہے کہ میرے جیا نے بیٹے ہیں کہاں جب میرے دامن عزت پر کیچڑ اچھالنے کے لیے ظالم کتابیں لکھ رہا ہے تو میرے بیٹے کہاں سوئے ہوئے ہیں ان کی غیرت جانتی کیوں نہیں ان کی غیرت اٹھتی کیوں نہیں ان کو جوش کیوں نہیں آتا ان کا اسلام ان کو پکارتا کیوں نہیں ان کے اندر کا جذبہ اتنا خابیدہ کیوں ہو گیا آج کی رات مجھے سن لینا پھر کبھی تم سے گفتگو نہیں کرو آج کی رات بیان نہیں ہوگا میرا درد دل ہوگا اور تمہارے دل کے کام گے آج موتی گیٹ کا تم سے قرب کروں گا آج تم طاقت لگا کر دکھاؤ کتنا مہربا جمع کو ٹھاٹے مارنا ہوا سمندر چونتے ہوئے لہراتے ہوئے پورے کرم کے ساتھ اور پورے کرم کے ساتھ اور پورے جذبے کے ساتھ اور ایمانی حلاوت سے سرشار ہو کر سید عطا اللہ شاہ بخاری اور خطیب احمد نے بیان شروع کیا فرمایا غیرت مندوں اپنے باپ کے ناموس کے لیے جسم کے ٹکڑے کرا دینے پر تیار ہو جاتے ہیں اور پھر ایک موقع پر طلب کر کہا وہ معاشہ دروازے پر کھڑی ہو کر تمہیں میں رہی ہے کہ کہاں ہے میرے دیا اور کہاں ہے میرے بیٹے کیسے ہیں وہ لوگ جن کی ہمت ہو گئی سرکار کی اس زوجہ پر اور امر المومنین پر قلم اٹھانے کی کہاں ہے تمہارا ایمان کیا سوچ تمہارے اندر انسانیت اور غیرت نہیں ہے کیا تمہارے اندر دین نہیں ہے تمہاری محبتیں کہاں سے گئی چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑنے والوں اللہ کہیں وہ کب پکار نہیں ہے کہاں ہے تمہارا ایمان کہاں ہے میرے پیارے بیٹے کہاں ہے سرکار کا نام دینے والے ماں کی عزت کے لیے دیکھوں آج کیا کر سکتے ہو ایک شرابی جا رہا ٹھیکوں کا کھڑا ہو گیا شاہ صاحب کا بیان ایسا ہوتا تھا کہ چلنا والا کھڑا ہو جائے سونے والا ہو جائے ہنسنے والا ہونے پر مجبور ہو جائے اور جس کی زندگی خابیدہ ہو ایک دم بیدار شراب کے نشے میں جا رہا تھا کہ شاہ صاحب کیا رہے ہیں نامو سے عائشہ کی بات کر رہے ہیں عزت رسول کی بات کر رہے ہیں ایمان کو لڑکا رہے ہیں ایمانداروں کو جگا رہے ہیں تو جا کر ایک خنجر خرید شراب کے نشے میں یہ وہ دور تھا نام سن لیا مصنف کا مجمع تھا لیکن توفیق اللہ نے اس کو دے دی میرے رسول کی عزت کا مسئلہ ہے تو میں نے تو زندگی میں کچھ بھی نہیں کیا نہ نہماد پڑھیے نہ روز اس کے علاوہ میرے پاسپورٹ بھی نہیں ہے پنجاب فرید کا مصنف کے مکان کے سامنے انتظار کرتے رہے اور صبح میں اس نے دروازہ کھولا تو کہا پیام اجل تیرا آ چکا ہے تو بھی تیاری کر لے میں تیاری کر چکا ہوں اور وہ کچھ سمجھے اس سے پہلے لگاتار کئی بات کیے اور خون میں بجا ہوا خنجر لے کر پولیس کے یہاں پہنچ گئے اور خنجر وہاں سے ہتھڑی ڈال دی اور قید و بند کی سہولتیں برداشت کرنا انہوں نے شروع کر دیا بڑے بڑے وکیل پہنچ گئے اور جا کر کہا کہ آپ کیوں کہہ دینا میں جذبات میں آ چکا تھا دیوانہ ہو چکا تھا پاگل ہو چکا تھا یہ عمل میں نے مرڈر کا جو کیا یہ پاگل کم کے اندر کیا ہے ہو سکتا ہے کورٹ تمہیں معافی دے جج تمہیں ضرورت کر مسکرا کر کہا وکیل صاحب آپ بھی ہیں ہم نہیں کہتے کہ جذبات میں آ کر ایسا کوئی کام کریں یہ اس کی بات تھی اس کے ایمان کی اس کے جذبے کی بات تھی اس حالات کی بات تھی میں صرف یہ کہوں گا کہ جذبات کے بجائے ہوش میں رہے اپنے ایمان کا بلکہ ہماری رسول کا مزید اظہار کریں شاید اس سے اچھا اور بہتر راستہ کوئی نہیں ہوگا کہ جتنا لوگ ہٹانا چاہتے ہیں ہمیں جتنا پھٹانا چاہتے ہیں ہمیں ہم اچل کر سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچ جائیں سنتوں کا راستہ اختیار کریں یہی